ہر ہر جا اعلان کریں گے ختم نبوت زندہ باد جن کا ایمان ہے وہ زندہ باد محبت سے کہیں گے ہر ہر جا اعلان کریں گے ختم نبوت ہر ہر جا اعلان کریں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ ڈٹ جائے نبی کی خاطر کٹ جائیں گے انشاء اللہ ڈٹ جائیں گے نبی کی خاطر کٹ جائیں گے اپنے جان قربان کریں گے ختم نبوت اپنے جان قربان کریں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت کے دیوان آ جاتے ہیں جان لو آ جاتے ہیں جان لٹان پیش یہ اپنی زبان کریں گے ختم نبوت پیش یہ اپنی زبان کریں گے ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ اور توجہ مرزا کا نہ تھا مکار رب سے بڑی جس کو پھٹکار مرزا کا نہ تھا مکار رب سے بڑی جس کو پھٹکار ہر سازش بے جان کریں گے ختم نبوت ہر سازش بے جان کریں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جن سے نسبت ہوئی ہماری ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری جن سے نسبت ہوئی ہماری ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری فتح ہر میدان کریں گے ختم نبوت